وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے مومنو ہوشیار رہو در حقیقت وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں رہے ہیں نہیں عن المنکر یعنی فساد فی الارض سے روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ امر بالمعروف کا اسلوب اختیار کیا تاکہ خیر خواہی اور ارشاد الرہنمائی کی ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے ایمان میں وہ خلوص پیدا کرو جو صحابہ اکرام کے ایمان میں ہے اناس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومنین صادقین ہیں کیونکہ انسانوں کی بہترین صفات اور اعلیٰ اخلاق ان میں پائے جانے کی وجہ سے حقیقت میں وہی لوگ آدمی تھے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ایمان خالص کی دعوت دیتے تو وہ لوگ اپنی نجی مجلسوں میں کہتے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں صحابہ کرام کو صفیح اور بیوقوف سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اپنا گھر بار چھوڑا اور کافروں سے دشمنی مول لی حالانکہ ان کے نزدیک عقل کا تقاضا اس کے برعکس تھا اس لیے صحابہ اکرام کو کم عقلی اور بیوقوفی کی طرف منسوب کیا اور اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے ارباب عقل و خرد باور کرایا وہ لوگ صحابہ اکرام کو اس لیے صفیح کہتے تھے کہ اس زمانے میں اکثر مسلمان غریب و فقیر اور منافقین اصحاب ریاست و ثروت تھے اس لیے یہ لوگ صحابہ اکرام کو بطور تحقیر صفیح کہتے